عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر چل رہا تھا اور آپ حضرات کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ متحرہ حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والمناقب عرض کیے گئے تھے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی بہترین ارواح نصیب فرمائی اللہ رب العزت کے پاس العالم اروا میں جو بہترین روحیں تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی آل بیت کی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات کی صورت میں ان حضرات جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات ان میں سے جس کی بھی سیرت اٹھا کر دیکھی جائے یا جس کے فضائل اور مناقب دیکھے جائیں ہر ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو عجیب نرالی ہے ہر ایک اس کائنات کا چمکدار ستارہ ہے جس کو دیکھ کر کائنات والے اپنی اپنے راستے اختیار کر سکتے ہیں اپنے لیے ہدایت کو تلاش کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے کائنات کے بہترین افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے ہماری آج کی نصیب کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے وہ شخصیت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ متحرہ ہیں کہ ان کی زندگی اگر دیکھی جائے ایک طرف ان کی زندگی تکالیف اور مشقتوں میں نظر آتی ہے کہ کائنات کی بڑی بڑی مشقتیں کہ جن کا کوئی ایک انسان تصور کر سکتا ہے وہ مشقتیں ان پر اس دوئے زمین پر آئی وہ کیسی مشقتیں تھیں بچپن دیکھ لیجئے بچپن اس حالت میں گزرا کہ گھر میں کبھی والد محترم آتے ہیں پیارے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار ہیں لیکن اس حالت میں آتے ہیں ایک ننی سی بچی اپنے والد کو اس حالت میں دیکھتی ہے کہ والد مشرقین سے مار کھا کر آتے ہیں کبھی اتنا پیٹا جاتا ہے اتنا مارا جاتا ہے کہ والد محترم کا چہرہ بھی نہیں پہچانا جاتا بچپن اس حالت میں گزرا ابھی چند سال گزرے پھر وہی والد پیار اور شفقت کرنے والا والد گھر چھوڑ کر چلے گئے ہجرت کے لیے چلے گئے پیارے آقا کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے بچی بغیر والد کے رہ گئی پھر کچھ عرصہ گزرا اس بچی کو اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑا ہاں یہ سیدنا صدیق کے اندر اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ سدی کا اللہ تعالیٰ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیوی کہ جن کے لیے سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلاط والسلام تین مرتبہ اتر کر آئے پیارے آقا کے پاس پیغام لے کر آئے یا رسول اللہ آپ کی روئے زمین پر ایک پیاری سی بچی کے ساتھ ایک ایک ایک ایک ایک بچی کے ساتھ شادی ہونے والی ہے آپ کا نکاح ہونے والا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک رشتہ منتخب فرمایا ہے وہ رشتہ سیدنا ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے ہے پیارے آقا کو خواب میں تین مرتبہ بدریہ وہی حضرت عائشہ کا دیدار کرایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ بیوی بنے گی دنیا میں بھی آپ کی زوجہ بنے گی آخرت میں بھی آپ کی بیوی بنے گی سبحان اللہ ولی حمان ہی اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رشتہ آسمانوں سے آیا حضرت جبرائیل امین لے کر آئے پیارے آقا نے اس رشتے کو قبول فرمایا اور چھ سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ مطابرہ جن کا نام عائشہ ہے ان کا لقب حمیرہ اور صدیقہ ہے ان کی والدہ محترم کا نام زینب ہے ان کی کنیت ام رمان ہے والد سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے چوتھے سال جولائی کے مہینے میں ہجری ہجری ہجری تقویم کے مطابق تقویم کے مطابق سوال کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے جولائی کا مہینہ ہے سن چھ سو بارہ عیسوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چوتھا سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے عقد میں آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں لیکن راستہ نہیں نظر آتا کہ یہ خواب کس کو بتایا جائے کیسے ہوگا اس لیے کہ پیارے آقا کی عمر تو پچاس سال سے زیادہ ہو چکی اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھ سات سال کی بچی ہیں کون ان کا رشتہ مانگے گا کون ان کا رشتہ جا کر کہے گا کون جا کر پیغام دے گا کوئی راستہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر ہو چکا اما خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والی آپ کے ساتھ شکر کا معاملہ کرنے والی آپ کے ساتھ ایک ایمانی تعلق رکھنے والی ایک بیوی جن کا نام خولا بنتے حکیم ہے وہ پیارے آقا کے پاس آتی ہیں پیارے آقا کو آ کر کہتی ہیں آپ نکاح فرما لیجیے کس سے نکاح کروں دو نام لیتی ہیں سودا بن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری طرف سے جاؤ جا کر ان کے والدین کو پیغام دو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر وہ راضی ہوں تو میرے نکاح میں عائشہ کو دے دے خولا بن سے سیدنا سعید اکبر کے کے گھر چلی جاتی ہے سعید صدیق اکبر اپنے گھر پر موجود نہیں ہے جا کر ان کی اہلیہ سے کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام لائی ہوں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کا ارادہ فرماتے ہیں اما خوش ہو جاتی ہیں اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا سب سے بہترین رشتہ روئے زمین کی سب سے بڑی شخصیت پیارے آتا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ان کی بیٹی چلی جائے ان کے رشتے داری ہو جائے اس سے بڑی عزمت والی اس سے بڑی شرف والی بات کیا ہو سکتی ہے فرماتی ہے میں تو راضی ہوں سیدنا صدیق اکبر آ جائیں ان سے آ کر بات کر لینا وہ بھی راضی ہوں گے پیارے آتا سے نکاح پڑھا دیا جائے گا وہ چلی گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لائے ان کو بتایا گیا پیارے آقا کا رشتہ آیا ہے بہت خوش ہو گئے کہ اس سے بڑی سر اس سے بڑی سرپرازی کی بات کیا ہو سکتی ہے لیکن ایک رکاوٹ بیچ میں آ گئی کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پہلے سے زبیر بن مطعم سے طے ہو چکا ہے اس کے ساتھ آج پیمان ہو چکا ہے کہ اما عائشہ کا نکاح زبیر بن مطعم سے ہوگا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اب اس وعدے کی خلاف ورزی کیسے کروں اپنی زبان سے کیسے ہٹ جاؤں اس لیے چلے گئے زبیر بن مطعم کے گھر چلے گئے ان کے والد کے پاس گئے مطعم کے پاس گئے جا کر کہنے لگے بتاؤ میری بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تمہاری تمہارے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ طے ہوا تھا اب مجھے جواب دو کیا تم میری بیٹی کو اپنانا چاہتے ہو عرب کے اندر مکہ میں دین اسلام کی شمع روشن ہو چکی تھی ایمان والے اور کافر آمنے سامنے کھڑے ہو چکے تھے مشرقین کے دلوں میں ایمان والوں کا بکس بھرا ہوا تھا ایمان والوں کو ستانے پر لگے ہوئے تھے وہ بھی مشرق تھے ان کے دل میں ایمان والوں کا بکس تھا سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے اس کی ماں سے پوچھ لو بچے کی ماں سے پوچھ لو مسلم کہنے لگا میری بیوی سے پوچھ لو وہ کیا کہتی ہے سیدنا صدیق اکبر نے مدین کی بیوی سے کہا ہاں بتاؤ بیوی کیا کہتی ہو میری بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہنے لگی میں تمہاری بیٹی کو قبول نہیں کر سکتی اس لیے کہ تمہاری بیٹی کے قدم اگر میرے گھر میں آ گئے میرا گھرانہ تو اپنے دین سے ہٹ جائے گا اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹ جائے گا میں اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتی اس لیے تمہاری بیٹی کو نہیں اپنا سکتی سیدنا صدیق اکبر نے مجھے ان کی طرف دیکھا فرمانے لگے تم اپنا جواب دو کہنے لگا جیسے بیگم نے کہہ دیا جیسے گھر والی نے کہہ دیا میرا بھی وہی جواب ہے سیدنا صدیق کے اکبر خوش ہو گئے آ کر پیارے آتا کو پیغام بھیجا تقریب لے آئیے آ کر اما ایسا سے نکاح کر لیجیے سیدنا ایسا کا رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے مہینے میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر سے سیکھ لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا نکاح ہو گیا شوال کے مہینے میں یہ نکاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ گیارہواں سال ہے اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سعادت کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے اس لیے کہ آسمانوں سے رشتہ طے ہوا جبرائیل علیم امین پیغام لے کر آئے پیارے آقا کی بیوی بن گئی مکت المکرمہ میں مقیم ہیں ابھی چھوٹی سی بچی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا پیارے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ سے لے گئے مدینہ المنورہ میں جا کر مسجد نبوی شریف کے دامن میں جا کر مکانات بنائے گئے چھوٹے چھوٹے سے حجرے بنائے گئے پیارے آقا کے آلے بہن کے لیے پیارے آقا کے گھر والوں کے لیے کچے حجرے بنائے گئے کچے مکانات بنائے گئے اس لیے کہ پیارے آقا غریب تھے پیارے آقا مسکین تھے پیارے آقا نے دنیا میں بادشاہ کو منظور نہیں فرمایا تھا پیارے آقا فرماتے تھے میرے پاس آسمانوں سے فرشتہ آیا حضرت جبرائیل امین آئے میں کامت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا مجھے جبرائیل امین نے آ کر کہا اللہ رب العزت آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ دنیا کی بادشاہ کو بھی قبول کرے رسالت کو بھی قبول کرے یا آپ دنیا کے فخر کو اور رسالت کو قبول کرے فرمانے لگے میں نے رب سے فخر کو مانگا اس لیے میں دنیا میں فقیر رہنا چاہتا ہوں فقیروں کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں اور آخرت میں فقیروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی پیارے آقا کے حجرے بنائے گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرکز المکرمہ سے اپنے آل بیت کو بلوایا حضرت بن سے تشریف لائی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کچے مکانات میں رہنے لگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کو مکت المکرمہ سے بلایا وہ بھی ہجرت کر کے وہاں سے مکت المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے سیدنا صدیقی کا بھی آئی سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی آئی سیدنا ام رحمان رضی اللہ تعالیٰ بھی آئی سیدنا صدیق اکبر کا جب گھرانہ آ گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی آپ سے درخواست کی کہ آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عائشہ کو اپنے گھر میں رخصتی کر کے لے جائیے تاکہ وہ آپ کی تربیت میں رہیں آپ کی خدمت میں رہیں تاکہ وہ نبوت کے فیوز سے مستفید ہو سکے آپ کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہو سکے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی درخواست کو منظور فرمایا اور شوال کے مہینہ میں ہی ہجرت کے دوسرے سال سن دو ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہو گئی اور اس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے آئی اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں تو وہ ہوں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے فرماتی ہے کہ میرے فضائل اور میرے مناقب دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے کیسی نعمتیں دی ہاں رب نے آزمایا ضرور بچپن میں آزمائی گئی و فاقہ میں رہی مشقتیں اٹھائی ہجرتیں کی لیکن رب نے مقامات کیا دیے اما ایسا کی قسمت تو دیکھو فرماتی ہیں لوگوں سنو میں پیارے آقا کی سب سے زیادہ محبوبہ تھی پیارے آقا مجھ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے میرا والد بھی پیارے آقا کا سب سے زیادہ محبوب انسان تھا میرے پیارے آقا کو میرے پیارے والد سے بھی بہت محبت تھی پیارے آقا کو مجھ سے بھی بہت محبت تھی کائنات میں میں وہ عورت ہوں کہ جس کے ساتھ پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا رشتہ آسمانوں سے جبرائیل امین لے کر آئے اور پیارے آقا نے مجھ سے نکاح فرمایا اور پھر میں پیارے آقا کی خدمت میں رہی پیارے آتا مدری صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت فرمایا کرتے تھے اور پیارے آتا کو اما عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ پیارے آتا فرماتے تھے اما فاطمہ سے فرمایا حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ تم مجھ سے محبت کیا کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں اور میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اپنی ماں عائشہ سے محبت کیا کرو اپنی ماں عائشہ سے محبت کیا کرو اس لیے کہ پیارے آقا کو ان سے بہت محبت ہے پیارے آقا نے ان کو لقب دیا ہمیرا کا لقب دیا اما ایسا کی قسمت تو دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں اما ایسا کے ساتھ دو مرتبہ دوڑ لگا کر ان کا مقابلہ فرماتے ہیں دوڑ فرماتے ہیں ان کے ساتھ اما ایسا کی قسمت تو دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں انتظار رہتا تھا کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن کے جو حضرت عائشہ کے پاس جانے کا ہوتا تھا وہ دن جو حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے ہم اس دن کا انتظار کیا کرتے تھے اس دن ہم پیارے آقا کی خدمت میں ہدایا پیش کرتے تھے اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر ہمیں دعائیں دیتے تھے ہمارے ہدایا سے خوش ہوا کرتے تھے اما ایسا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے والی میں وہ بیوی ہوں کہ جو کواری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اما ایسا کے سوا جتنی بھی ازواج متحرات تھی امہات المومنین تھی وہ تمام کی تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد سے پہلے ان کی شادیاں ہو چکی تھی یا وہ بیوائیں تھی یا وہ متعلقات تھی لیکن اما ایسا وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ میں آئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ میں بیوہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں نو سال گزارے اور اس کے بعد اپنی زندگی کا طویل حصہ اڑتالیس سال کی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بیوہ رہی اور پھر دنیا سے رخصت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بہت عجیب تھا ان کو کتنے شرف حاصل ہے امت کو تیمم کی بزرگ کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے امت کو یہ نعمت بھی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے ملی اسی طریقے سے دنیا میں جو بد بد قسم کے انسان ہوا کرتے تھے شکی قسم کے لوگ تان و تشریح کرنے والے لوگ وہ جس پر مرضی پاک دامن عورتوں پر تومت لگا دیا کرتے تھے ان کا گرے پکڑنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا ان کے خلاف کوئی قانون یا ضابطہ نہیں تھا لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے امت کو یہ نعمت ملی کہ جو شخص بھی کسی پاک دامن عورت پر تومت لگائے گا اور غلط تومت لگائے گا اس کو ہستی کوڑے لگائے جائیں گے کوڑوں کی بھی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کے لیے آسمانوں سے اتری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی فرمایا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ جس کی برات کے لیے قرآن پاک کا پورا ایک رقو اترا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کر دیا ہے ہاں یہ بھی فرمایا کم اللہ ان کن تم ساری کی ساری کائنات پر پابندی لگا دی گئی اپنی زبانوں کو لگام دو کوئی زبان بھی اگر ازواج متحرات کے خلاف چلے گی تو وہ ایمان والی نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہوگی یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے امت کو یہ نعمت نصیب ہوئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اما ایسا سے محبت تھی اس لیے کہ اما ایسا کے لحاظ میں ہوتے ہوئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوا کرتی تھی اما ایسا فرماتی ہیں ازواج متحرات میں سے صرف میں وہ ہوں جس نے سیدنا جبرائیل علیہ السلاۃ وسلم کو دیکھا ہے یہ شرط کسی اور کو حاصل نہیں ہوا اس لیے کہ اما ایسا کے بستر پر وہی نازل ہوا کرتی حضرت امین وہی لے کر آیا کرتے تھے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزرا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری مسواک جو استعمال فرمائی وہ مسواک بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی چبائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے جو لعاب مبارک ٹکرایا وہ بھی اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا اور اما ایسا فرماتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موت کے فرشتے کے علاوہ جو تھا وہ اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود مبارک میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے واپسی کا سفر فرما رہے تھے دنیا میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھانے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرقت کے وقت بھی اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ربی حمدی اما ایسا صدیقہ کی قسمت کو دیکھو پیارے آقا کی آخری آرام گاہ جو بنی وہ بھی اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرا بنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اقدس اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرا میں بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی اس لیے کہ اللہ والی تھی اللہ رب العزت سے ڈرنے والی تھی اللہ رب العزت نے ان کو علم کی دولت نصیب فرمائی اپنے مد مقابل کوئی عالم نہیں رکھتی تھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں اگر کسی مسئلے میں مشکل پیش آ جائے تو عائشہ صدیقہ سے جا کر پوچھ لینا حضرت ابو اثر ہی فرماتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ بھی مشکل درپیش آتا جس کو ہم حل نہ کر سکتے ہم اما ایسا کے پاس جاتے وہ آسانی سے ہمارا مسئلہ حل فرما دیتی تھی اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا تھا اللہ رب العزت نے ایسی پیاری زبان دی تھی حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے روئے زمین پر اما ایسا جیسا خطیب اما ایسا جیسا فصیح السان اور بلاغت والا شخص کوئی نہیں دیکھا لیکن پردے کی حالت دیکھو اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی رہنمائی بھی فرماتی ہے کائنات کی ماں بھی ہے کائنات کی تمام افراد کی اما میں سے ہے ماں ہے لیکن کائنات کے افراد سے پردہ اتنا سختی سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کے حضرت عائشہ کے پردے کی مثالیں دیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ کسی کو ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس سے دن کے وقت میں گزر بھی سکے طواف بھی فرمایا کرتی تھی تو رات کی تاریخی میں رات کی تاریخی میں طواف فرمایا کرتی تھی اور طواف کی حالت میں بھی اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھا کرتی تھی آج ہمیں آ کر کوئی مودودی جیسا شخص کہے کہ دل پاک ہونا چاہیے پاک دل ہونا چاہیے چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے آنکھوں کا پردہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل پاک ہو گئے ہم گھروں کے اندر یہ کہیں کہ ہماری بیویاں اپنے بہنوئیوں سے پردے نہ کریں اپنے دیوروں سے پردے نہ کریں اس لیے کہ دل پاک ہو گئے خدا کی قسم جھوٹی بات ہے اس سے بڑی جھوٹی بات کوئی ہو نہیں سکتی کسی کائنات کے شخص کا دل ایسا سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے نہ صحابہ استعمال کے قلوب سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے آج کے گندے لوگ آج کے گندے معاشرے کے لوگ آج کے فہاشی اور کے ماحول میں بسنے والے لوگ ایسی باتیں کریں کہ ہمارے دل پاک ہو گئے اس لیے ہم پردے نہیں کرتے مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے شرم آتی ہے سن کر بھی وہ دیکھو کتنے کتنے پاکیزہ لوگ تھے کائنات کو پورا نظام دے گئے پوری کائنات کی رہنمائی کر گئے لیکن اما ایسا کو طواف کرتا ہوا دیکھو تمہیں مور لپیٹ کر طواف کرتی ہوئی نظر آئیں گی کبھی دن میں طواف کرنے کی حاجت ہوتی دل کرتا تو صحابہ کرام کی منت فرماتی کہ جاؤ جا کر مطاف کو خالی کرا دو تھوڑی دیر کے لیے طواف کرنے والوں سے گزارش کرو کہ متاف کو خالی کر دیں تاکہ ان کی اماں آ کر طواف کر سکے ان کی اماں آ کر طواف کر سکے یہ عالم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا آج ہمارا گھروں میں بھابھیوں سے پردہ نہیں خالیوں سے پردہ نہیں دل صاف ہے ہمارے لانت ہے ایسے دلوں پر لانت ہے ایسی آنکھوں پر خدا کی قسم نہیں ہوتے صاف ایسے دل نہیں ہوتے بدکاریوں سے بھر گیا ہمارا معاشرہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہم نے بے حیائیوں سے بھر دیا ہمارے گھر بے حیائیوں کے اڈے بن گئے اخبارات کو اٹھا کر دیکھو روزانہ کے اخبارات کی سے ہوتی ہیں کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا غیرت کے نام پر چور نے بیوی کو قتل کر دیا اس نے اس کو مار ڈالا کبھی کسی نے سوچا کہ اس زمین پر قتل ہونے والی ہر بچی اما عائشہ کی بیٹی پیارے آقا کی بیٹی ہر قتل ہونے والی بہن وہ اما عائشہ کی بیٹی وہ اما عائشہ کی بہن وہ پیارے آقا کی امت کی بچی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ بن گیا تو بگڑتا چلا گیا ہمیں کیا اس چیز سے لینا دینا وہ مارا گیا اس نے اس کو قتل کر دیا وہ گھر سے بھاگ گیا لوگ رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کر بتلا نہیں سکتے بتلا نہیں سکتے عزت دار گھرانوں کے گھروں سے جنازے نکل گئے عزت کے بتلا نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے خون کے آنسو روتے ہیں کسی سے بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ دین کی فطرت کو بدل ڈالا اور کس کا دل پاک ہو سکتا ہے اما عائشہ کے دل سے زیادہ کس کا دل پاک ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے دل سے زیادہ پاک لیکن وہ دیکھو طواف کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں تشریف لا رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور کرا رہی ہیں اپنے چہرے کو پردوں میں چھپا کر آ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے ثقافت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی آج ہمارا معاشرہ بدل گیا بگڑ گیا اس لیے کہ ہمیں فکر ہے اس چیز کی کہ ہماری اولاد کا فیوچر کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا ہمارے بیوی بچوں کی آخرت ہمارے بیوی بچوں کی دنیا کیسے بنے گی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا پیارے آقا کو دیکھو پیارے آقا فرماتے ہیں اما ایسا سے ایسا سنو اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت میں بھی تم میری بیوی رہو میرے ساتھ رہو تو یاد رکھو دنیا کے ساز و سامان میں سے اپنے پاس صرف اتنا رکھنا جتنا کہ ایک چلتا ہوا مسافر اپنے ساتھ سفر کے لیے سوچا رکھتا ہے زیادہ راہ رکھتا ہے صرف اتنا اپنے ساتھ رکھنا دنیا دار لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مت رکھنا غریبوں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ کر رکھنا اور کوئی کپڑا بھی اس وقت تک استعمال سے باہر نہ نکالنا اس وقت تک استعمال کرتی رہنا جب تک کہ اس کپڑے میں پیمنٹ نہ لگ جائے اس وقت تک وہ کپڑا پہنتی رہنا اگر تم قیامت کے دن اور آخرت میں میری بیوی رہنا چاہتی ہو اما ایسا بھی ایسے ہی تھی صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک جوڑا ہوتا تھا پہننے کے لیے ایک کپڑے کا جوڑا ہوتا تھا پہننے کے لیے اور ایک رکھا ہوتا تھا ایک کو دھویا کرتی تھی اور ایک کو پہنا کرتی تھی ایک صحابی فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ستر ہزار درہم کہیں سے ہدیے کے آئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیے لوگوں کے درمیان فقیروں کو تقسیم کر چلی گئی جہاں تک کے سارے کے سارے تقسیم کر دیے اور پھر اپنے دوبٹے کے پلوں کو جھاڑ کر اطمینان سے کہا الحمدللہ رب نے دیا تھا رب کے راستے میں خرچ کر دیا وہ صحابی فرماتے ہیں جب اما ایسا سے دیکھا اپنے دونوں ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر رہی تھی اس وقت بھی ان کے کپڑوں میں پیمند لگے ہوئے تھے اپنے کپڑوں میں پیمند لگے ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک لاکھ درم ہدیہ بھیجے صبح سے شام تک تقسیم کرنا شروع کر دیے تقسیم کرتی چلی گئی روزے کی حالت میں تھی شام تک سارے کے سارے تقسیم کر دیے خادمہ کہنے لگی کہ آپ اپنے لیے کچھ رکھ لیتی اس میں سے کوئی ایک درم رکھ لیتی تاکہ افطاری کے لیے کچھ لے لیتی فرمانے لگی اگر مجھے یاد رہتا تو ضرور رکھ لیتی گی لیکن یاد نہیں رہا اس لیے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا سب کچھ خرچ کر دیا ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھی گھر میں ایک چپاتی رکھی ہوئی تھی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی ایک فصیر عورت آئی آ کر اس نے آواز دی کہ اللہ کے واسطے کچھ دو اپنی خادمہ سے کہا وہ ایک روٹی پڑی ہوئی ہے اٹھا کر اس کو دے دو اس نے کہا آپ کو روزہ ہے شام کو آپ کو افطاری کرنی ہوگی فرمانے لگی جس رب نے روزہ رکھوایا وہ افطاری کے لیے بھی دے گا یہ سوال کرنے والی آ گئی ہے اس کو دے دو وہ بھی اٹھا کر دے دی شام کو جب افطاری کا وقت ہوا کسی گھر سے ایک روٹی اور گوشت آ گیا خوش ہو کر فرمانے لگی دیکھو وہ اس روٹی سے بہتر رب نے دے دی ہمیں اس روٹی سے بہتر دے دی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی دن میں دو مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا حضرت ابو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا اس لیے کہ ان کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا اگر کوئی تھوڑا بہت زیتون کا تیل آ جاتا تو وہ اس کو اپنے سر میں لگا لیا کرتی تھی یا اس کو روٹی کے ساتھ بھگو کر کھا لیا کرتی تھی اتنا ظاہر نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ گھر میں چراغ جلا سکیں یا گھر میں چولہا جلا سکیں یہ کون لوگ تھے یہ کائنات کے بہترین لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے قرآن کی آیات اترا کرتی تھی یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی برات کے لیے قرآن پاک بول اٹھتا تھا یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے آسمانوں سے امین سلام لے کر آیا کرتے تھے یہ وہ رب سے ڈرنے والے تھے ان کی عبادت کا حال دیکھو اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عبادت کرنے والی تھی کہ ان کے بھانجے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی تھی اپنے بھانجے کو پال کر گھر میں رکھا ہوا تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کرتا تھا کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار کے نوافل قضا نہیں ہوئے ہمیشہ چاس کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے کرتی تھی اور ہمیشہ تحجد کے نوافل ادا فرمایا کرتی تھی یہاں تک کہ اگر کبھی تحجد رہ جاتی تو فجر کے وقت میں اس کو ادا فرماتی تھی اس لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے خوف کا یہ عالم تھا کہ ان کے باندے فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی نماز میں جانے سے پہلے میں حجر مبارک میں تشریف لایا میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل ادا فرما رہی ہیں اور رو رو کر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہی ہیں فمن اللہ علینا اللہ رب العزت کے آزاد کو یاد کر کر ڈر رہی ہیں اور زاروں قطار رو رہی ہیں فرمانے لگے میں انتظار کرتا رہا کہ ان کے نوافل ختم ہو جائیں تو ان کو سلام کر کے ان سے دعا لے کر جاؤں لیکن فرماتے گئے کہ طویل ہوتے گئے نوافل طویل ہوتے گئے میں انتظار کر کر کے تھک گیا واپس چلا گیا بازار میں گیا کچھ خرید و فروخت کی کچھ کام کیے واپس گنجرے میں تشریف لایا دیکھا اما ایسا مسلح پر کھڑی ہوئی نوافل ادا فرما رہی ہیں اور زارو قطار رو رہی ہیں اور یہی آیت تلاوت فرما رہی ہیں اللہ اللہ رب العزت کے عذاب کو یاد کر کے زارو قطار رو رہی ہیں یہ عالم تھا کائنات کی ان ہستیوں کا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا ڈالا یہ عالم تھا کا اور خیرات کا ایک مرتبہ ایک شخص آئے ایک تابی آئے آ کر سوال کیا کہ کچھ ضرورت ہے میری ضرورت کو پورا کر دیجئے اما ایسا فرمانے لگی میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر سکوں ہاں اگر میرے پاس دس ہزار درہم بھی ہوتے تو میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دیتی یہ کہہ کر ان کو رخصت کیا جیسے ہی وہ تابی تشریف لے گئے پیچھے سے ایک صحابی آئے آ کر دس ہزار درم ہدیہ پیش کیا مسکرا کر فرمانے لگی اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈال دیا فوراً اپنی خادمہ سے کہا جاؤ ان کو جا کر بلا کر لاؤ ان کو بلا کر لایا فرمانے لگی میں نے کہا تھا میرے پاس دس ہزار درم بھی ہوتے میں تمہیں دے دیتی رب نے مجھے دس ہزار درم دیے میں نے تمہیں دے دیے جاؤ لے جا کر اپنی حاجت کو پورا کرو اپنی ضرورت کو پورا کرو اس لیے کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی ان کے سامنے اللہ رب العزت کو ماننے والی تھی اللہ رب العزت سے ڈرنے والی تھی رویا کرتی تھی رویا کرتی تھی ایک مرتبہ ایک فقیر آیا اس نے آ کر سوال کیا ہاتھ میں انگور کا ایک دانا تھا فوراً اس کو دے دیا وہ ایک دانے کو دیکھ کر حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ چھوٹی سی چیز کیوں دے دی فرمانے لگی ذرا غور کرو کہ اس ایک دانے میں رب نے کتنے ذرے بنائے ہیں فنیا مل مسکال ذرت اور رب تو ایک ایک ذرے پر اگر دینے والا ہے اس میں کتنے ذرے ہیں رب اس کا اجر دے گا اس لیے اس کو چھوٹا مت سمجھو اس کو چھوٹا مت سمجھو رب کی رضا کے لیے سب کچھ دے دی چلی گئی ساری زندگی حج ادا کرنے کا شوق تھا ہر سال پردے کی حالت میں حج ادا فرمایا کرتی تھی موسیقی اور اس قسم کی چیزوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا ہر گناہ سے بچنا چاہے وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کتنا حقیر ہی کیوں نہ ہو اس لیے اب چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچا کرتی تھی اپنی مجلس میں غیبت نہیں ہونے دیا کرتی تھی اپنے سامنے کسی کو تعریف نہیں کرنے دیا کرتی تھی اس لیے جب عمر کے آخری حصے میں تھی اور مرض الوفات میں مبتلا تھی دنیا سے تشریف لے جانے والی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی کہ ان کو آنے لیا جائے وہ عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں فرمائی صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے اجازت کیوں نہیں دی فرمانے لگی ابن عباس جب میرے سامنے آتے ہیں آ کر میرے فضائی کرتے ہیں میری تعریف کرتے ہیں اور پیارے آقا نے تعریف سننے سے منع فرمایا ہے اس لیے میں تو تعریف کے لائق بھی خود کو نہیں سمجھتی وہ میرے پاس آئیں گے میری تعریف کریں گے اس لیے میں نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی پھر دل میں آیا تو ان کو اجازت دے دی حضرت ابن عباس نے عقیدت میں تعریف کرنا شروع کی ان کو منع فرما دیا فرمانے لگی میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرو کہ رب مجھے بخش دے یہ رب سے خوف کا عالم تھا حج پر تکلیف لے جایا کرتی تھی کہیں دور سے کوئی گھنٹی کی جو کہ اونٹوں کے گلے کے اندر جلی ہوئی گھنٹی ہوتی ہے اگر ان کی آواز سنائی دیتی تو اپنے قافلے کو روک لیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ یہ آواز دور چلی جائے یہ آواز والا اونٹ گزر جائے تو تب اپنا قافلہ لے کر جانا تاکہ یہ گھنٹی کی آواز بھی کانوں میں نہ پڑے اس لیے کہ پیارے آقا نے منع فرمایا تھا پیارے آقا نے منع فرمایا تھا کہ ان آوازوں سے بچو گانے بجانے کی آوازوں سے بچو اس لیے یہ اونٹ دور نکل جائے تب جا کر قافلے کو لے کر جانا یہ تقوا کا عالم تھا یہ زور کا عالم تھا یہ عبادات کا عالم تھا یہ امت کے امام تھے یہ امت کی مائیں تھی یہ پیارے آقا کی وہ بیویاں تھی یہ پیارے آقا کے وہ آل بیت تھے جن کے بستر پر وہی نازل ہوا کرتی تھی جن کو پیارے آقا سے کو جن سے محبت تھی جن سے پیارے آقا کو محبت تھی جن کی محبت میں قرآن کی آیات اتری اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے تو کائنات کی یہ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اڑتالیس سال تک بیوگی کی عالم میں امت کی رانمائی کرتی ہوئی امت کو ہدایت کے راستے دکھاتی ہوئی تریسٹھ سال کی عمر میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں منگل کے دن شمسی شمسی تقویم کے مطابق عیسوی تقویم کے مطابق سن سولہ سو سن چھ سو اٹھاون عیسوی میں یا اٹھتر عیسوی میں دنیا سے جون کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئی اس طرح یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے پردہ فرما گئی اور جنت البقی میں آرام فرما رہی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو حضرات اہل بیت کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے